جناب عمر بن شعیب اپنے والد سے وہ اپنے دادا سے بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کوئی قسم کھائی پھر دوسری بات اس سے بہتر معلوم ہوئی تو اس قسم والے غلط کام کو چھوڑ دے اسے چھوڑنا ہی اس کا کفارہ ہے سننے ابن ماجہ حدیث نمبر دو ہزار ایک سو گیارہ